کیا بتایا جا رہا تھا بسری مرحوم کو ان ساری داستانوں یاد ہے اتنا کہ عالم بھی بالم تھا ستم سوتند گھر تھا سوتن بھی تھا ان تمام داستان یاد رکھا لیکن وہ رحمت اللہ علیہ جو نبے سال کی عمر میں حکومت کے تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور حکومت کے تخت پر ایک پیسہ نہیں لیتا اور تین میں تیس میں اپنے گھر کا پکچا پورا کرتا ہے اور پانچ ہزار حدیثوں کا حاصل ہے اور نبد اور پانی کا تو نام آپ نے سنا ہوگا اور پانی کا خلیفہ کا خلیفہ ہے اور خود اندازہ کر لیں کہ کا سمیچے کا پریچر ماہر نہیں ہوگا یعنی حافظ حدیث ہے حافظ قرآن ہے اور اس کا ذر یہ ہے کہ وہ قرآن سے آسان کو رائٹ کرتا کے ساتھ اس کی کوئی بھی دل میں دیاتی نہیں تھی لیکن گزار کر پیش کیا گیا اور یہ انگریز نے گزارا اور پوری پوری تو یعنی کوشش سے جدا کر اس مطلب پیش کیا اگر صحیح عالم گیند کو دیکھنا چاہے تو رفاق عالم گیری اس کے رفاق جو تعینات ہیں اس کا مجھے چھایا ہو چکا ہے آپ کر سکتے ہیں اس کے مقدمے کو بھی پڑھنے اسے بھی پڑھنے جسے معلوم ہوگا جو اس کے تعینات لگائے جا رہے ہیں کہاں تک فرد کو پسند کیا تو جیسے اس کی حکومت کو کیا رنگ میں پیش کیا گیا ایسے ہماری حکومتوں کو بھی کیا رنگ میں پیش کر کے دکھایا گیا میں نہیں چاہتا کہ ان میں سبھی سلطائے راستہ تھے وہ سبھی لوگ تھے لیکن ایسے بھی بتار نہیں پورا کرنا ایسے ہی بتار نہیں ان میں بہت ساری بچی کی کتاب تھی ان میں جیسی دیکھو ان میں پیش کی ہے ہاتھی بھی ویسے ہی ویسے کر جیسے ہمت کیسے ان کے ہاتھ تو اور جیسے ہم ہوں گے ویسے ہمارے ہاتھ بھی ہوں گے ہم ہی جیسے اتر جائیں گے تو ہم یہ بات کہتے ہیں کہ امت میں یہ اللہ کا فضر ہے اور اللہ کا احسان ہے ان دن ہماری نقیمت ہمیں حصے پر ہی رہی آدھا افریقہ ایک آدھا یہ ہے ایسے ہی کہہ رہا پندرہ سے چھبیس میں ہم سے بریانی کے تمام ایشین یورپ ہمارے قبضے میں تھا پولینڈ ہمارے قبضے میں تھا یوکرین کا علاقہ ہمارے قبضے میں تھا جنوبی تکلیف ہمارے قبضے میں رہ چکی انڈیا کو جنوبی تلاش ہمارے قبضے میں رہ چکا آئے تو سے ہماری تاریخ پیدل ہے ہم سے پہنچتا ہوں جنوبی فائدہ ہمارے حصہ میں تھا چین کا مذہبی علاقہ ہمارے حصہ میں تھا اور ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہاں تک تھے ہندوستان کے وقت تو ایک بچے سے ہم حکومت کے رخ سے کر رہے تھے اور یہاں ہر قسم کے تاہیے ہوئے اور ایسے تاہیے آج کل تو ہر ایک کو بڑا کر دیا جاتا ہے لیکن اگر ہمارا ہم اپنے شہر کے کارنامے کو بیان کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ سب تک ہوئے نہیں تھے ان میں ایسے ایسے بھی ہارن بچی کتنا بڑا راستہ گزرا تو ایک دفعہ دادی کی ٹکڑی کا کتاب کیا اور کہنے لگا کہ اے کہا سا تنقید یا تو برس کا جہاں تیرا راج ہے اس پہ جو گنا زمین تو دے گا اس کا خورا ضرور سدا نہیں آئے گا کہہ سکتا تھا آپ کا کہہ سکتا ہے کہ سے پورا کا پورا یہاں سے اس کی حدیث شروع ہوتی ہے بلکہ ان سے پیڑ سکتا علاقہ ہے اس کے پاس ہاں جی، تمام شمالی افریقہ کے آپ کے حصے تک تمام عرب جتنے بھی علاقے ان کو یہ پاکستان وغیرہ تو تمام چیزیں روپئے کا ہاتھی ہے اور دن میں سو فوڈ نقل نماز کرا سکتا تھا اس سے پہلے اس کے خاتے سے تو سنگھ دیکھتے ہیں لیکن اس کس بھی خاتے نے دیکھا پڑے اسی طرح سے اور لوگ ہیں تو میں یہ کیا کر سکتا ہوں دیکھیے اول سے اپنی تاریخ کو دیکھنے سے دیکھو وقت نہیں ہے میں تین سارا پیس استفا سکتا ہوں دیکھو اپنی تاریخ سے کے لیے غیروں کی تاریخ تک استفا نہ کیا کریں اپنے فیس بک سے چاہیے اور فیس بک سے جاننے کے لیے غیروں کے پریج پر بھی پورا سنا کیجیے اور فیس بک سے جاننے کے لیے آپ کو تیاری ہوگی ہر خیر بہر بات یعنی اپنی کتابوں کو دیکھیں یعنی ان کتابوں میں دیکھیں تو ایک بات اس میں اور دلت کر دیں امت نے ہماری امت نے تاریخ سے تاریخ کا فن بنایا ہے ہماری امت نے تاریخ سے تاریخ کا فن بنایا ہے ہماری تاریخ صرف دستاوں کی تاریخ کی تھی موجودہ دور میں تو دستاوں کی زبان کہانی ہوتی ہے اسے ہم سمجھتے ہیں کیونکہ یہ تاریخ ہے دیکھو بادشاہ جو ہوتے ہیں یا حاکم جو ہوتے ہیں یا ان پر درباری جو ہوتے ہیں یہ پوری طور نہیں دیا کرتی ناسک ہوتے ہیں جو دیہاتوں میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں جو شہروں میں پھیلے ہوتے ہیں جو مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں ان کی زندگی کافی نہیں ان مطلب کسی بھی نہیں چھوڑا آج وہ کو امت میں تاریخ نہ ملیں گی سب ساتھ سامان سے مختلف کتابیں ہیں کتابیں ہیں تیس یاد کے حالات آپ کو علیحدہ ملیں گے تین کے حالات آپ کو علیحدہ ملیں گے ہند کے حالات آپ کو علیحدہ ملیں گے حکومات یعنی دانا لوگ ان کے علیحدہ ملیں گے اسی طور سے کے علیحدہ احوال ملیں گے ان کی زندگیوں کے حالات آپ کو پورے سے پوری کتابیں میں تین کی زندگی میں موجود ہیں ان کے حالات میں آج کو اہلی زندگی کے حالات پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں اس تناؤ تمام جب آپ سامنے رکھیں گے تو آپ آپ کا تمہارا کرنے والے کی بات نہیں ہے تو نے پتا نہیں اب کیا آج کا ہمارا جو ہے تو اسلام جو تھا ختم ہو گیا جو نہیں ہوگا جب کہ بات ہوگی میں ترکیا میں گیا ترکیا میں گیا تو راستے میں دنوں میں ہم برباد کرتے ہیں تو برباد کرتے جیسے وہاں سے یہ ایس آئی پی ہوتے ہیں تپاس کی ایس آئی پیسے ایس آئی پی وہ ساتھ ہم سفر سے کر دیں تو میں نے ان سے پوچھا ایک سوال کیا میں نے کہا آپ کے ملک سے قبضہ کیسے اٹھ گیا آپ کے ملک سے قبضہ کیسے اٹھ گیا وہ اللہ کا بندہ بھی بڑا ہوا تھا کہنے لگا اللہ کے تینوں سے جو قبضہ ہے یہ دیکھتی ہے قبضہ والے کو تم نے کہاں دیکھا جو قبضے میں رہتی جو قرضے میں رہتی ہے تمہیں تمہیں انہیں کہاں دیکھا ہے کہنے لگا بھائی پردے سے تو وہی کہا نکل آئی جو نکل آئی اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب کچھ سب کا جو ہم کو دل کرتا یورپ اندر میں نے خود اپنی آنکھوں سے تیس یعنی دس تیس دے کے یورپ لا دیا ہے وہاں پردے والی عورتوں یہ بات نہیں ہے کہ ایک ایسا سکتا میڈیا کرتا جس زندگی سے آ جائے وہاں مارکیٹ کی زندگی نہیں ہوتی بلکہ معاشرہ جو ہوتا ہے اکیلت سے جو امین کے پاس ہوتے ہیں اس سے عبادت ہوتا ہے اور ملکوں کے کھیل کو آج سب بالوں نے تو کہا تھا تین پہ پالتے ہیں ہند کے نئے قانون بند پھر وہی میں آئند ہے اے ساتھی پھر وہی خراب آئم ہے کہا ساتھی لیکن میں چاہتا ہوں تین سے تعلیم پہ سال پہلے آپ چلے جائیے آپ کے ایک سو سال پہلے جس وقت میں مدد سہندر سے ہی رحمت اللہ علیہ اور انہوں نے جو کلکتے تک کا سفر کیا ہے اور ادھر آئے ہیں مسلمانوں نے جو بھی تصویرائی کی ہے اور مسلمان دن پر کس سے جس سے آپ حیران ہوں گے اگر آپ تاریخ پڑھنا پڑھیں تو سورت خود احمد تحید کو پڑھیں لوگوں کی بھی لکھتی ہے اور اس کے علاوہ اگر حقت علی علی کی لکھتی ہے تو پڑھ کر دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارا معاملہ کس حالت تک تھا اور اگر اپنے سے نہیں پڑھتے تو ولیم ہر بھیتر کی کتاب کی ضرورت پر کر دیتی تو ہم کس مقام تک تھے یہ تو ہمیں وہ کہتے ہیں ہوتا ملٹنگ پارک ملٹنگ پارک میں ڈالے گئے اور اس کو ہم پلنے ہیں یہ کیا کہیں بال کا میں نہیں کہتا میں تم کو پتا ہو جائے ہاں یہ بتاؤں میں اپنے حاضر کے پلے ہوں میں یہ پلوں میں پورا سے آج رہنا میں نے کہا تو چنتا رہا میں ادھر پتہ نہیں تیرے مثال ہے ان لگی میں ان لگی ڈیڑھ سو سال پہلے ہم بہت ہی پیارے رہے بہت اور تمام ملکوں میں یہی حال تھا یہ ملکوں کو دیکھیے یہ ہمارا میڈیا کا علاقہ ہے ہم سمیتی کی تحریر آج سے نوے سال پہلے ہے اور ان سمیتی کے جو کہ رات کے ان کے گوایا میں رہنے والے جو لوگ تھے اپنے سپنا اور شہادت کے لحاظ سے اپنے دین کے لحاظ سے ان کے کام کرتے اکثر یہ عمومی زندگی ہے اصل اچھا، یہ بات یہ ہے میں بعض کے ساتھ مثال دیا کروں کہ وہ پرندہ وہ خزاں کے موسم میں پیدا ہوا وہ خزاں کے موسم میں پیدا ہوا خزاں کے موسم میں بڑا ہوا تو خزاں کے موسم میں مر گیا تو وہ کیا جانے کے بہار کیا ہے ہمیں اپنی جہاز کا کیا پتا کہ ہماری جہاز کی تو ہم کہتے تھے ہم تو خزاں میں پیدا ہوئے چلو میری غریبی کا تماشا دیکھنے والے وہ ناجی مت گئی جس دن کے مدت دے رہے جانا ہے ہم تو ہم تک تو اس پر دے رہے جان آیا جس سے تمہاری بہت کچھ کسی وہ بزے دنیا سے وہ کسی نے کہا ہے اور تم جس تک تو ایسا تم نہ ہو ہاں، میں وقت جاتا رہا ہوں کہ چھ ہم تم کو کتاب بھولے گا تو ہم تھے لیکن بہت بات ایک دوسری بات بھی ایسے کر دوں کہ ہم نے سوال آیا ان میں بہت خرابیاں آئیں موجود ہیں لیکن خرابیوں کے سب طرح سے خرابیاں کیا سکتی اس پر لگا دینے چیز خارج ہو جائے تو تک یہ زمین امین طور پر نہیں ہوتا اس پر مزہ ملتا ہے ایسی جنوری دیا سکتی ہے اور دیکھیے ایک ہے وہ انتہائی کمزور ہو چکا انتہائی اس کے کچھ میں طاقت نہیں مجھے اپنے طاقت کی بنا پر کبھی پانی میں مبتلا ہوتا ہے کبھی بخار چل جاتا ہے کبھی ہنسی آنے لگتی ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے جو کیا ڈاکٹر ہوگا وہ اس کو کہے گا بھائی تمہاری امیلی طاقت جواب ہو چکی ہے یہ مثال کے طور پر کیا تھا تم ہے تمہارا پانی ختم ہو چکا ہے تمہارے کا پانی بہار تمہاری روح اندر ختم دیر پڑ چکی ہے اگر وہ نہیں کرے گا ان پر تمہیں ہم کرتے رہے تو کچھ نہیں بنے گا دوستوں لوگ کے سوال کے لے دو بڑے سبق ہیں بس بھی تار لیتا ہے دو سبق بہن کر سکتا دیکھو امت جو ہے ہر امت کا مزاج ہوتا ہے اور ہر امت کا مزاج اپنے نتیج کے مزاج کے مطابق ہوتا ہے امت کا وکاس جو ہے حضور احمد اصل کے وکاس کے مطابق ہے یہ تین امت حضور کے وکاس کے مطابق ہوتی سے جائے گی یعنی آپ کے ایمان کے مطابق اپنے ایمان سے لوکی سے جائے گی حضور کے آمار کے مطابق اپنے آمار سے لوکی سے جائے گی اس تیز باقی جہاز سے تندرست ہوتی سے جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ میں کہ محمد اپنے میرے اپنی بات سے بنانے والے نہیں سب پورے عالم سے بنانے والے تھے امت نے اسی لیے آپ نے امت کی طرف سے ایک کام منتقل کیا جس کام کا نام تھا تبدیل کے بعد قرآن نے اس کے بارے میں کہا تھا تم تم خود امت اس کے بعد میں ناستا مدینہ دل ماری سطح ہمارے مل کر بتوں نے نہیں دلنا اے امت محمد کا مدینہ تم کے شریر امت ہے اور تمہارا بہتر ہونے کا سبب یہ ہے کہ تم نے سرکیوں کہ خود انہوں نے اپنے آنا لگتا لہٰذا بلکہ تم دوسروں کے بھی خیر کا حکم دیتے ہو برائی کرو جب تک قیمت اپنے ملک پر کام رہی سارے کو پھیلاتی رہی جانے سے بچاتی رہی کتنی بچتی رہی اور دوسری کو میں بھی اسلام کے اندر اداخل ہوتی رہی جیسے اما ہوتی نا اما اما کے طور پر بچے پیدا ہوتے ہیں دعوت جو ہے اس کو تک امت کے ساتھ دعوت نئی نئی قوم اسلام میں داخل ہوتی تھی اور امت بچے جلدی رہتی تھی جب امت کے ہاتھ پہ دعوت کری گئی تو کیا ہوا ملک توڑنے کا فاصلہ بند ہو گیا اور میں لیکن متوجہ ہوگا نے بندے ہمیں تو ہوتا ہے جب نہیں کرے گا تو یہ ہاتھ دے گیا ہے پھر ہم یہ کرے کرے ہاتھ پہ نہیں جائے گا تو کھیت آئے گا اگر کی زندگی میں نہیں آئے گا تو کوئی ہو جائے گا جب تک دعوت کے وقت سکتے آگے کرتے جب دعوت کے ہفتے ڈرائیور ہفتے چلے گئے دیکھو میرے مت مطلب امت کو دو باتیں ان کے تک پائیں پاؤں ایک ہفتے تاڑی ان کہہ دے رہے تھے ایک ہفتے مسجد سیکٹر کو کہہ دے رہا جب تاڑی آئے اس وقت ہم نے یا آنے سنگ کی سے کچھ کھائی تھی بہت سے بس سے پہلی سب سے بھی کھائی تھی نتیجہ یہ ہوا جب وہی ساتھ تو برداشت کی تھی تکلیف سجا دی تھی اگر برداشت کو دیکھے ہو وہ بنتا تو تک لے گا دلا دے جہاں تھا گئے گا دے کتا رہا تھا پیا لے گئی لوگ چنتا جس سے جہاں لے گئی لوگ پاتا جس سے وہ بنتا وہ جو دنیا سے گئی نتیجہ اس کا تیسرا کرتی وہ جو تھا وہ جو دنیا کا سب سے زیادہ بہترین اور آج اگر اس کے احوال کو کرنا چاہے ہماری سب کتابیں نہیں دیکھو دوسری کی کتابیں نہیں دیکھو جب وہ تین پیڑ بجا دی لیکن وہی کا مجھے مسلمانوں کا ذہن نہیں بدلا تھا لیکن نئے اخلاق کے اوپر تھے دو سال کے اندر وہی تاپائی اسلام کے قلم کا بات بن جاتے ہیں ایک طرف اسلامی کرتے کے نام سے اور ایک طرف مغل کرتے کے اور کے نام سے مغل جیسے مغل امپائر ہندوستان میں قائم ہوتی ہے یہ کون سے تاپاری نہیں تھے تو کون سے یہاں آ کر انہوں نے سات سو سال تک حکومت کی تو ادھر اسلامیوں نے اسلام کے گھنٹے کو جب سے غورت کو خلافت پہنچایا تو پانچ سو سال تک خلافت اسلامیہ کو سنبھالے تھے اور دوسرا جب ہم پر حملہ ہوا تو دوسرے حملے میں بڑی سے ہم ہم جو کھائی اور وہ کچھ کھانے کا سبب یہ تھا کہ نیا جو ہم لوگ آ رہا تھا وہ بڑا ہوشیار تھا نہ دان کش دینے کو تھا اس میں ہمیں ضروری سے دینے کے لیے بہت ساری چیزیں سب سے کو تاریخ میں سوجی بدنام نہ ہوتا بچوں کے بچوں سے بدنام نہ ہوتا سب اس ان کو تاریخ نہ کیجیے تو میں آپ مطلب بعض ایجوکیشن سے متعلق ہوں گے میں پہلے کی جو رپورٹ کی رپورٹ اٹھارہ سو پینتیس کی کم ہوگی تو اس سے کیا وہ تھے وہ کے لیے عجیب بات ہے وہ مسالے نہیں انیس کو تو اٹھارہ سو پینتیس لکھتا لکھا وہ پرسن پینشن انیس سو آٹھ جو لکھا سے متعلق لکھا یہ چاہتا ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو ہم نے مسلم کے ایسے لوگ لوگ حقیقت میں ہم جاتے ہیں ہم کے تعلق ہیں لیکن جن کو ان کے جوڑے جن یعنی ان کا جو ان کا دماغ اور وہ چھوٹ کر رہا اس بار میں آ کر کہا اس کی گواہی کی میں اپنی بات نہیں کر اس بار میں کہا اور زمین اور شہادت لی بڑی ہم دانن کی پوری یاد لی بڑی تم کو لیتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ تم تم ہو یا تم جیتتے ہو حالت رات گاہا تمہارے شریر میں پردان کے کپڑے پہنے ہوئے وہ بھی مانگے ہوئے پہنے ہوئے ہیں کل رانت رنگ گاہا آستہ جب تمہاری کوریا دیکھتی ہے وہ بھی مانگی ہوئی آواز کی ماپ کر لائے وہ بھی دیکھتی ہے ماپ کر اور پھر کہتا ہے اس سے دس سستا دس دلت آج بھی یہاں مکتا ہے دلوں میں آج ہیں وہ بھی کہیں بار ہو گئی جن بھی میں کہتا ہے لائن اتنے کے لائن بھی سے دیتا ہے کر حرام یہ غلام غلام کا چوٹا غلام کا پوتا آزادی سے گئی آزادی ختم ہو گئی ہر کہاں سے کہاں ایک بار یہ کام پر کہا حکومت کا تو کیا رہنا تمام کا آج بھی چاہتی مگر وہ ان سے لیتی کتابیں رکھنے آ جاتی جو دیکھے ان کو کو دل ہوتا ہے تھا اپنے ان سے پہ بیٹھے اپنے نراش سے پھر تو گھر حالی کر رہا تھا کہ ہم نے اس وقت وہیں سے پھیرا اگر ہم سے بھی سب کی پیچھے نکلی اور دور پہ پھر تیل ملانا سے میں آپ کو سبق سب پہ گیا کیا کبھی بات بن جاتی ہے ہم لوگوں کو وقت دیتا ہے میں بات بڑھا دیتا ہوں آج ختم کی بات ہے دو تین باتیں ایک سب بات ہے مولانا نے کہا آج رات نہیں دوسرے کے سمجھ میں اچھا میں جگہ کروں تو میں نے اس کو رہا تھا کہ مولانا روم نے مقام کو استاد کو مایا کہ اے عزیز تیری مثال اس فقیر کی ہو گئی جس کے سر کے اوپر ٹوکرا رکھا ہوا روٹیوں کا بھرا ہوا ہے اور تم دس ایک ایک لکھنے کے لیے سکتا ہے کہ مجھے روٹی دے دو روٹی دے دو میرا سوچوں پہ کہی جس کے پاس قرآن جیسی کتاب ہو اور جس کے پاس شکتیت محمد یا سمندہ ہونا ہے سمندر کی شکتیت ہو اسے کسی دوسرے طرف دیکھنے کی ضرورت ہے اگر دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھو اگر دیکھنا ہے تو محمد کی گرانی کو دیکھو کیا ہو تو تب دیکھو گدا ہو تو تب دیکھو امیر ہو تو تب دیکھو کپور ہو تو تب دیکھو ملازم ہو تو تب دیکھو یہ میرے آتا کا و کمال ہے ان کی زندگی کو ہر طبقے کے ہر یعنی قوم کے ہر حصے کے اپرادھ کو اپنے نہیں مل جائے گا اور ایسا نمونہ ملے گا خود آپ پسند نہیں مل سکتا اگر ملازم ہو تو مکے کو اس امیر کی طرف دیکھو اس امیر کی طرف دیکھو جو ایک عورت کا کام ملازمت کو چلتا رہا چل رہا تھا کس امانت کے ساتھ اور کس ضمانت کے ساتھ اپنے کام کو نبھایا تھا اور ملازم کی سب سے بڑی دو سکتی یا تین سکتے قرآن میں بیان ایک مکان کا پریوار منسٹر منسٹ خیر جب تک پبھی ملا نہیں بہترین ملازم جو تم رکھا کرتے ہو جو پہنچتا ہوتا ہے جو قیمت والا بھی ہے اپنی کام کی چیز الرحمن ہمارے

السماوات والأرض والله على كل إن الذي إلا تم كنم